سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ناز شریف کے اشعار ہیں اشعار تو سارے ایسے ہیں کہ سو بار بھی تو جی نہ بھرے عجیب ان اشعار کے اندر عجیب محبت عشق و محبت اللہ اور رسول کا بھرا ہوا ہے گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا عجم کے بیابا سے مصروگا عجم کے بیابا سے مسرور ہوگا گلستان طیبہ سے مسرور مصروگا مسرور پہلے یہ رنگ مفہوم دل میں آیا اس شعر کا کہ عجم کے بیاباں سے بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ مدینہ شریف کی حاضری جو ہے وہ بھی بڑی بہت بڑی دولت اور نعمت ہے بلا شبہ لیکن اس کے اندر دل میں آیا کہ اس میں یہ معنی بھی چھپے ہوئے ہیں کہ عجم کا بیابا یعنی گناہوں کی زندگی اللہ اور رسول سے دوری کی زندگی سے میں بھاگ کر فخر اللہ ہو جاؤں گا اللہ کی طرف بھاگوں گا اور گلستان طیبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے ایک ایک نقش قدم پر چل کر مسرور اور کامیاب ہو جاؤں گا عجم کے سے ہوگا گلستان سے مسرور ہوں ہوگا اجم کے مفرور ہوں ہوگا گلستان سے مسرور ہوں ہوگا میں دیدار ممبد سے مقبول ہوگا میں دیوار گنبد سے مقبور ہوں گا کبھی دور ہوں گا کبھی دور ہوں گا کبھی دور ہوں گا کبھی پور ہوں گا میں دیدار گنبد سے مقبول ہوں گا میں دیدار گنبد سے مقمور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا گناہوں سے اپنے میں میرن جولوگا بہت شفات ناؤ پھول ہوگا بہت شفاعت میں پھول ہوگا گنا ہو سے اپنے میں رنجور ہوگا گناہوں اپنے میں رنجور ہوگا بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا اجم کے بیابان سے مغرور ہوں گا گلستان تہوا سے مسرور ہوں گا مغرور پہ فخر اللہ فرار اللہ کا تمام غیر اللہ سے عما سے اے نو اد اللہ اے اماں سے اللہ اللہ اللہ کی طرف بھاگو اماں سے تمام غیر اللہ سے سبحان اللہ حضرت والا نے فرمایا تھا کہ حضرت والا رحمت اللہ نے کہا کہ پوتے جو ہے وہ حضرت چاہ رہے تھے کہ وہ حضرت کو حضرت ان کو بلا رہے تھے جان میں تو وہ آ نہیں رہے تھے آہستہ آہستہ چل رہے تھے تو حضرت نے ان کو فرمایا بھاگ کیا ہو جب وہ بھاگ کے آئے تو حضرت نے فرمایا کہ میری ممتا جوش میں آئی شفقت جوش میں آئی تو ایسے اللہ کی طرف بھاگو کہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے میرا بندہ میری طرف بھاگ ہاں، مفرور ہوں گا گلستان سے مسرور ہوں گا مدینہ اڑے گی ہوا سے جو مدینہ میں سے غباروں میں مستور گا میں سے غباروں میں مستور ہوں گا اڑے گی ہوا سے جو مدینہ اڑے گی ہوا سے جو مدینہ میں سے غباروں میں مستور ہوں گا میں سے غباروں میں مستور ہوں گا کیا کیا جب کہ کوئی خاک کا دورہ ہمارے بدن کو وہ خاک کا ذرہ لگ جائے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک چلو کیا جب ہے کہ کبھی ایسی خوش نصیبی ہم کو مل جائے گی سے جو خاک مدینہ اڑے گی ہوا سے جو کے مدینہ میں سے غباروں میں مستور ہوں گا میں سے غباروں میں مستور ہوں گا عجم کے بیا سے مفرور ہوں گا گلستان طیبہ مد میں رو گے سلام کر کے میں رو گے سلام کر کے بدل نور ہوں گا بجانور گا بدل نور ہوں گا بجان روزے پہ سلے والا نظر کر کے رودے پیسن لے والا نظر کر کے بدل نور ہوں گا ہوں گا بدل نور بدلور بجا نور ہوں گا اجن کے بلابا سے ہوں گا گلستان تی با سے مسور ہوگا مدینے کے انوار شام و سہر سے مدینے کے کے شام شامو سمر سے سرا پا دلو جہاں سے ہوں گا سرا پاد سے مسرور ہوں گا میں پینے کے انوار سے سراپا دلو جان سے مسرور ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے ہوں گا کبھی دل میں اپنے ہوں گا میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا کبھی دل میں اپنے ہوں گا کبھی دل میں اپنے ہوں گا ہر عمر میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک عمر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا خدا کے کرم سے میں منصور ہوں ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا عجم کے بیابان بیا مصرور ہوگا حجم کے بھیا سے مفرور ہوگا گلستان طیبہ سے مسرور ہوگا گلستان طیبہ سے مسرور ہوگا عہد کے شہیدوں کے خود وفا سے کے شہیدوں کے سونے وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوگا سبق لے کے پابند دستور ہوں گا اہم کے شہیدوں کے سونے وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا اب کے شہیدوں کے کونے وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا عجم کے بیابان سے مبرور ہوں گا گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا مدینے میں جب کلب جا میں ہو کر نہ ہوں گا میں ہو کر ہوں گا کیا علامت ہے کہ کل کلب جا ہمارے مدینے میں علامت یہ ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کرے جو جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں خاموش ہو جاؤ بات نہ کروں ہمارا اتنا دھیان بڑھتا ہے الگ الگ بیٹھ بات نہ کرو گی مدینے میں قلب و جان چھوڑنے کا چھوڑنے کی علامت یہی ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونۂ حیات مبارک کے مطابق انجام دیں صرف نماز روزہ زکوٰۃ اور حج وغیرہ نہیں بلکہ معاشرت اور مباشرت بھی ایک صاحب جو ہے ان کو کسی نے کہا کیا آداب معاشرت لیا کتب خانے سے تو وہ جا کر آداب مباشرت لیا ہے <laughs> مگر اس میں کیا شک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے کو جو ہے اپنے حیات مبارک سے مزین کر دیا سبحان اللہ کہ ہر ہر کام جو انسان کو پیش آ سکتا ہے قیامت تک اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا اور جو جو, جو آج کوئی نئے مسائل ہیں وہ بھی اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک کے روشنی ہی میں طے کیے جاتے ہیں روح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا روح ہم کو دے دی دین کی روح بس اسی اسی کی رہنمائی اسی کی روشنی سے آج بھی وہ جو ہے وہ مسائل کو بتاتے ہیں علاج اس کا مدینے میں جب کل ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ معاشرت بھی صرف یہ نماز روزہ زکات اور حج وغیرہ نہیں بلکہ معاشرت یعنی ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے اخلاق رکھیں اور اپنی بیوی کے ساتھ کیسے پیش آئیں بچوں کے ساتھ کیسے پیش آئیں اپنے والدین کے ساتھ ہم کیا رویہ رکھیں کیسے پیش آئیں کیسے خدمت کریں اپنے رشتہ داروں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق پڑوسی کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے حقوق ارشاد فرمائے کے صحابہ کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اتنے زیادہ حقوق پڑوسیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید وراثت میں بھی ان کا حصہ ہو اور آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے کہ پڑوسیوں سے لڑائی جھگڑے کرنا اور ان کے ان سے کتوبے میں کر لینا یا ان کے کوئی ہم تلفی کر دینا تو یہ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے یہ شخص دین سے دور ہے اس نے نماز روزہ زکات تو کر لیا اور نوافل بھی پڑھ اور ذکر اذکار بھی کر دیے اور لیکن اگر اس کی معاشرت خراب ہے تو یہ دین سے دور ہے اس کو دین کی سمجھ نہیں ہے یہ دیندار نہیں ہے اس کے معاملات اچھے نہ ہو معاشرت اچھی نہ ہو وہ دیندار نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کیا کہ ایک عورت ہے اس کے اخلاق خراب ہیں نماز روزہ تو خوب کرتی ہے لیکن لڑتی بہت ہے جھگڑا جھگڑالو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فرنا یہ جہنمی ہے اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک ایک ایسی ہے جو نماز روزہ سے زیادہ بس فرائض واجبات سنت موقع کرتی ہے لیکن اخلاق بھی بہت ہی اچھی ہے بہت نرم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ یا جنت جانا یہ جنتی ہے تو دین صرف نماز روزے کا نام نہیں بلکہ اپنی پوری سر سے لے کر پیر تک اور چوبیس گھنٹے کی زندگی ہے اس کی اصلاح اور اس اخلاق اور حسن معاشرت اور آداب ان سب چیزوں کا نام دین ہے مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا نجور ہو کر نجور ہوگا میں محجور ہو کر نہ محجور ہوں گا آخر قبا باقی عارت نقلوں سے قبا کی زیارت نقلوں سے اتر ایک راہ سنت سے پر نور ہوگا ہر راہ سنت سے پر نور ہوگا خوبا کی زیارت نقلوں سے اختر خوبا کی زیارت نقلوں سے اختر ہر راہ سنت سے پر نور ہوگا ہر جرا ہے سنت سے پر نور ہوں گا اجم کے بیا سے مفرور ہوں گا گلستان میں تیوا سے مسرور ہوں گا ربانی میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کو سفر نامہ فجر کی نماز کے بعد حضرت والا دامت برکات نے احمد ولی صاحب سے فرمایا کہ ابھی سیر کو چلنا ہے اور راستے سے مولوی ثناء اللہ صاحب کو بھی لے لیں گے ان سے اپنے اشعار سننے ہیں انہوں نے مولوی داؤد صاحب کے والد صاحب کے ہاں پڑھا تھا بہت اچھی آواز ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے چنانچہ ایک گاڑی میں حضرت والا کے ساتھ احقر یعنی ہمارے حضرت مرشد سالث قطب زماں صدیق قلم قلندر زماں حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی صاحب اور مولانا داؤد صاحب تھے اور دوسری گاڑی میں مولانا عمر فاروق فاروق ایس ایس الیاس صاحب وغیرہ تھے راستے میں سینٹ لوئس سے مولانا ثناء اللہ صاحب کو لے لیا تھوڑی دور ایک جنگل تھا جس میں ایک تالاب تھا اور دوسری طرف سمندر سمندر کی موجوں میں آج بہت جوش تھا سمندر کے کنارے قالین بچھا دیا گیا حضرت والا اور دوسرے ساتھیوں نے اشراق کے نوافل پڑھے پھر حضرت والا بہت دیر تک دعا مانگتے رہے اس کے بعد سب لوگوں نے لا الہ الا اللہ اور اللہ اللہ کی ایک تصویر پڑی پھر تالاب کے کنارے درختوں کے نیچے سبزے پر دری بچھا دی گئی حضرت والا اور ہم سب خدام سمندر کے کنارے سے اٹھ کر وہاں بیٹھ گئے پھر مولانا ثناء اللہ صاحب نے نہایت خوش رہانی سے حضرت والا کی یہ غزل پڑھی لذت ذکر نام خدا ہے چمن اور غفلت کی دنیا ہے دشت و دمن حضرت والا دامد برکاتہم کے درد بھرے اشار مولانا ثناء اللہ صاحب کی درد بھری آواز میں سن کر سب کے دل اللہ کی محبت سے گرم ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد حضرت والا نے فرمایا کہ اب چلنا چاہیے بھوک لگ رہی ہے اور احقر کو یعنی حضرت می صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے برجستہ یہ شعر فرمایا چلو میر صاحب رہائش کی جانے کچھ مجھے کچھ سموسے کی یاد آ رہی ہے اور فرمایا کے الفاظ کچھ ہوتے ہیں معنی کچھ اور ہوتے ہیں الب سے مقصود اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے یہ تھا حضرت والا کا خاصہ کہ کچھ کلمہ منہ سے نکلتا ہے تو اللہ ہی کے لیے ہوتا تھا اسی کو حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہاں کا گناہ معصیت کیسی یار ہو اندے ہو کیا اس حقیقت کو جانو نہیں تیس برسوں میں ہم نے سنی ہم نے حضرت سے نہیں تیس برسوں میں ہم نے ایک لمحے کو بھی سنی ہم نے حضرت سے غفلت کی بات منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسی کیسی نعمتیں کھلاتے ہیں لہذا اب ان کی نعمتوں میں مشغول ہو کر ان کو یاد کرو جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے پھر اسے ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے جیسے مصنوعی میں مولانا رومی نے لکھا ہے کہ زلیخا جب کوئی بات کرتی تھی تو اس کا مقصود حضرت یوسف علیہ السلام ہوتے تھے کبھی کہتی تھی کہ آج پتے تالیاں بجا رہے ہیں قوالیاں کر رہے ہیں منشا اس کا حضرت یوسف علیہ السلام ہی کو یاد کرنا تھا بعض زہر احقت سے فرمایا کہ فلاں کام کر لو پھر فوراً فرمایا کہ کر لیجئے میں جلدی میں اس طرح کہہ دیتا ہوں کچھ خیال نہ کرنا احقد نے عرض کیا یعنی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت جب کر لیجیے فرماتے ہیں تو مجھے اتنا مزہ نہیں آتا جتنا اس وقت آتا ہے جب حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کر لو اور اگر کبھی یوں فرما دیتے ہیں کہ تو یہ کام کر لے تو روح مست ہو جاتی ہے اس پر حضرت والا نے برجستہ یہ شعر فرمایا عشق مردہ سے عشق زندہ تک میر پہنچا ہے کیسا تابندہ عشق مردہ سے عشق زندہ تک یعنی اللہ تک کیسے پہنچ گیا میر پہنچا ہے کیسا تابن تھا واہ واہ مزاح کھانے کا وقت ہو گیا دسترخوان پر گائے کا گوشت نہیں تھا فرمایا کہ اس دن پہاڑ پر دیکھا تھا کہ یہاں کی گائے بہت تگڑی ہیں پھر احکر سے مزاحن فرمایا کہ اگر کوئی گائے آپ کو دیکھ لیتی تو کہتی کہ اے میرے سردار آپ کی باڈی مجھے بہت محبوب ہے <laughs> کیونکہ میرا بین جو تھا وہ اسی قسم کا تھا اس کی صحبت سے ہم عرصے سے محروم ہیں <laughs> اس کے بعد وہ گائے ایک بات اور کہتی کہ سنا ہے آپ کے پاس کوئی گائے نہیں ہے ہم میں سے جس کو چاہے آپ سلیکٹ کر سکتے <laughs> ہم کو آپ ریجیکٹ نہیں کریں گے حضرت والا کے مزاج پر سب لوگ ہنس پڑے اپنے خدام کے ساتھ یہ شفقت اور دل جوئی حضرت عبدس کا خاص انداز ہے دسترخوان پر لینے لگا تو مولانا عمر فاروق صاحب نے کہا کہ یہ نہ کھائیے اس میں نمک بہت تیز ہے حضرت والا نے یہ شعر فرمایا نمک سے اور نمکینوں سے جو بیمار ہوتا ہے نمک سے اور نمکینوں سے جو بیمار ہوتا ہے صحیح معنوں میں اس کا پیر ہی تیمار ہوتا ہے کیسا یعنی غیر اللہ سے نجات اگر پانا ہو کہ تو کسی شہر کامل کا ہاتھ پکڑ لو بغیر اس کے جو ہے وہ چھٹکارا نہیں ہے کتنے بھی وظائف کر لو کتنی بھی تنہا عبادت کر لو لیکن جب تک کسی شہر کامل شہر محافظ کا ہاتھ نہ پکڑو گے اس وقت تک چھٹکارا ممکن نہیں ہے اللہ ماشاء اللہ اس کے بعد ہنسی والا لیٹ گئے عبدالعزیز صاحب اب چند لوگ پاؤں دبا رہے تھے کہ احمد کو اچانک چھینک آئی جو طویل ہوتی ہے اور کئی چھینکوں کا مجموعہ ہوتی ہے تو حضرت مرشدی دعوت برقا تو فرمایا کہ عبد العزیز آسٹریلیا یہاں سے قریب ہے کیا انہوں نے کہا نہیں حضرت تو حضرت والا نے فرمایا کہ پھر یہاں آسٹریلیا کا مرغہ کہاں سے آ گیا ہے <laughs> کیا لذت آتی ہوگی حضرت کو ایسی کس قدر شفقت اور کیسی توجہ سبحان آج حضرت والا کے احباب خصوصی میں سے ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ان کی تدفین کے موقع پر حضرت والا قبرستان تشریف لے گئے اور تدفین کے بعد دعا فرمائی کہ اے اللہ مرحوما کو بے حساب بخش دے ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما دے اور ان کی موت سے ہم سب کو سبق لینے کی توفیق عطا فرما جو دین میں سست ہے یا اللہ اس کو پکا نمازی بنا دے یا اللہ جو روزے میں سست ہے اس کو پکا روزہ دار بنا دے یا اللہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں ان کو داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما دے یا رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو عالم ہو تاجر ہو پیر ہو کوئی بھی ہو سب کو ایک دن قبر میں جانا ہے اس لیے ہے اللہ ہم کو اپنی قبروں کو یاد کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور مرحومہ کی بے حساب مؤثرت فرما آمین دعا مانگنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دفن کے بعد دعا مانگنا سنت ہے البتہ نماز جنازہ کے بعد بعض لوگ بعض جگہ لوگ دعا مانگتے ہیں یہ بدعت ہے نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ نماز جنازہ تو خود دعا ہے عیسال ثواب کے لیے قلب اللہ شریف پڑھے سورہ یاسین پڑھے شریعت میں کسی صورت کی قید نہیں ہے جو چاروں پڑھ کے ساری زندگی بخشتے رہو لیکن مردے کو مالی ثواب زیادہ پہنچتا ہے یہ مسئلہ حضرت حکیم علومت نے کمالات اشرفیہ میں لکھا ہے کہ مردے کے لیے زبانی عبادت سے زیادہ مالی عبادت افضل ہے لہذا آپ کو افضل طریقہ بتا رہا ہوں کہ زبان اور مال دونوں سے ثواب پہنچاؤ کچھ مال مرحوما کے نام سے دین کے کسی کام میں لگا دو الحمدللہ تکفین و تدفین سب سنت کے مطابق ہوئی جس کام کو علماء کرام نے منع کیا ہے اور صحابہ کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا وہ الحمدللہ للہ آج یہاں نہیں ہوا آپ لوگ ہمیشہ اس کا خیال رکھیے اور علماء کرام سے پوچھیے کہ غم میں اور خوشی میں صحابہ نے کیا کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کون ہو سکتا ہے وہ شاگرد اول ہیں بس ان کے نقش قدم پر چاہیے دیکھو کسی قسم کے یہ حضرت کے بعد جو ہے بدت سے بچانے کے لیے ظلمت سے بچانے کے لیے عنوانات اور تعبیرات کتنے پیارے اور کوئی اس کے اندر اختلاف کر ہی نہیں کر ہی نہیں سکتا یہ کہنا کتنی بڑی سمجھ کی بات ہے دین کی فہم ہے دیکھو کہ فرما رہے ہیں کہ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ وہ ہم کیوں کریں یہ کتنی سیدھی سادی بات ہے کوئی اس سے انکار ہی نہیں کر سکتا وجہ کے کہ یہ جگہ گئے یہ ٹھیک نہیں ہے جائز نہیں ہے بران کتنی کتنی اچھی بات ہے نے فرمائی کہ صحابہ نے کیا کیا کیا تھا اور کیا کیا نہیں کیا تھا ان سے بڑھ کر اللہ اور رسول کا عاشق کون ہو سکتا ہے وہ شاگرد اول ہیں بس ان کے نقش قدم پر چلیے ماشاء اللہ اچھا بھائی اللہ تعالیٰ فبول فرمایا اللہ علی محمد وسلم یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا آپ نے و کرم سے قبول فرما لیجیے عمل کی توفیق نصیب فرما لیجیے ہم کو اور ہمارے گھر والوں مجھ کو میرے گھر والوں کو تمام دوستوں کو اور ان کے گھر والوں کو اور اللہ تمام مسلمان عالم کو جد نصیب فرما دے اللہ جد نصیب فرما دے اے اللہ فطروں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما سو فیصد دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما اپنے اکابر کا طریقہ نصیب فرما اے اللہ وہ طریقہ جس کو آپ نے انعام یافتہ فرمایا اے اللہ اس طریقہ ہم سب کو نصیب فرما اے اللہ دکھلا بھی دیجیے اور اس پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے اور اللہ جو بیمار ہیں ان کو فرما کا اے اللہ جو روزی کے لیے پریشان ہے اللہ ہم کو آسان حلال اور بابر قدرس نصیب فرما دے اور اللہ جو کسی قسم کی بھی جن کی مراد حسنا ہو جائز مرادیں ہوں اے اللہ بادم الغیب ہیں ہم آپ سے بھی مانگتے ہیں اللہ سب پر اپنے فضل و کرم کی نوازش فرما دے اور تمام مقاصد میں بامراد فرما دے اے اللہ میرے مشرین کو جزائے جزیر عطا فرما اے اللہ ان کو قیامت تک سعادن فسعادن متصاعدن متضاعدن متبارکن درجات قرب بے انتہا عطا فرمائی اے اللہ ان کے قبول مبارک کو نور سے منور فرما دے اے اللہ میرے تینوں مرشدین کے خاندان والوں پر بھی اپنے رحمت کی بارش فرما شہر والوں پر بھی رحمت کی بارش فرما اے اللہ کے خاندان والوں میں قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اور یا اللہ اپنے اولیاء صدیقین کی خط منتہا عطا فرما بچے بچے کو اے اللہ ولی کامل بنا اور اللہ ان کو دنیا بھی خوب دے اور آخرت بھی خوب دے دنیا میں بھی عزت و شرف عطا فرما ہم کو بھی یہ نعمتیں عطا فرما اور میرے مرشدین کے خاندان والوں کو میرے مرشدین پر میرے مرشدین کے خاندان والوں پر اور قیامت تک کی آنے والی نسلوں کا اللہ اپنے فضل رحمت کی خوب بارش فرما اے اللہ ان کی عزت آبرو میں اضافہ فرما اور ان کے ان کے ایمان میں خوب ترقی نصیب فرما اور اے اللہ ان کو خوب عزت و شرف کے ساتھ اے اللہ دنیا میں دنیا میں بھی عطا فرما عزت و شرف اور آخرت میں بھی خوب عزت و شرف عطا فرما صلی اللہ محمد مسافی علم آمین برحمتك يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ